ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک کھیت میں تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک شاخ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کچھ یہودی ادھر سے گزرے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو لیکن دوسروں نے کہا کہ ان سے نہ پوچھو کہیں ایسی بات نہ سنا دیں جو تمہیں ناپسند ہے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں ہمیں بتائیے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے دیکھتے رہے میں سمجھ گیا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے میں تھوڑی دور ہٹ گیا یہاں تک کہ وہی کا نزول پورا ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہیے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو ستانوے